اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وما كانوا أولياء إن أولياء ولكن أكثرهم لا يعلمون آخر ان میں کیا بات ہے جو اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں بس عذاب کو چکھو بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے سی البون دینا کا فرو الج مایو شرو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيضكمه فيضكمه جميعا فيجعله في جهنم الخاسرون تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیص کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہبت اکٹھا کر دے پھر اسے جہنم میں جھونک دے یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی اٹھاؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات کیوں کر کرو رہ کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خود سے باز یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامع کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہیں سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں پروگرام کے موضوع کے حوالے سے شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیں سامع کرام پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامع کرام آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ آپ کے سوالات کا دوران یا ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آج کل آپ برمپٹن کے علاقے میں بطور مشنری خدمات سر انجام دے رہے ہیں انصر صاحب ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ انصر رضا صاحب کی تحقیقی مضامین اور دیگر مختلف کتب آپ کی جماعت احمدیہ کی official website alislam dot org پہ دیکھے جا سکتے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں کسی خاص پہلو پر اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ جی جزاک اللہ تعاون صاحب جو آج میں نے اپنے سامعین کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرنے کے لیے رکھا ہے وہ عام جو حدیث ہمارے خلاف بیان کی جاتی ہے اور میں نے اس کو ایک دو دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ میموری ریفریش کرنے کے لیے میں نے کہا میں دوبارہ بتا دوں اور وہ حدیث ہے انا خاتم النبین لا نبی آبادی جی تو اس سلسلے میں اس کا ایک میں نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی بھی بیان کروں گا لیکن ابھی ایک نقطہ ہے اور وہ ہے لفظ بادی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اردو کے اور عربی کے کچھ الفاظ مشترک ہیں آپس میں اردو میں ان کا جو مطلب اور معنی ہے وہ خاصا محدود ہوتا ہے یعنی جس سینس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اسی سینس میں ہی استعمال ہوتا ہے عام طور پہ لیکن عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ عام مشہور معنی کے علاوہ بھی دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں بات جو ہے وہ بھی ایسا ہی ایک لفظ ہے اور عربی زبان میں جب کسی چیز کو اپنے ساتھ نسبت دی جائے تو اس کے ساتھ یہ کا لفظ یہ کا حرف لگا دیتے ہیں جیسے عام مشہور ہے کہ قلم یعنی کہ پین تو قلم ہی میرا قلم جی کتابی میری کتاب ابن بیٹا ابنی میرا بیٹا اسی طرح بہت سی مثالیں تو یہ لگا دیتے ہیں ساتھ تو بعد کا جو اردو میں ہم مطلب لیتے ہیں وہ اس کو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں آفٹر تو میرا نہیں خیال کہ اردو زبان میں یہ اس کے علاوہ بھی کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے جو عام مشہور اس کا معنی ہے وہ آفٹر ہے اور جب کہنا ہو کہ آفٹر می میرے بعد تو عربی میں اس کو کہیں گے بادی جی میرے بعد یعنی آفٹر می اب ہم کرتے یہ ہیں کہ جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں اور سیاق و سباق کو دیکھے بغیر اس کے وہ معنی کرتے ہیں جو عربی میں مراد ہی نہیں ہیں قرآن کریم کی آیت میں اس کا وہ مطلب ہے ہی نہیں لیکن ہم اس کا مطلب اپنی زبان کے لحاظ سے جیسے ایک بڑا مشہور لفظ خاتم ہے تو خاتم کا مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں ختم کرنے والا تو اس کو ٹھونس دیا عربی کے اوپر اور کہا جی کہ یہ تو خاتم کا مطلب تو ختم کرنے والا ہے اس لیے خاتم النبین کا مطلب ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا ہے تو بات ختم ہو گئی اسی طرح جو بعد ہے اس کا ہمیں آفٹر کے علاوہ دوسرا کوئی معنی معلوم نہیں ہے اور قرآن ہم نے پڑھنا نہیں ترجمے کے ساتھ جی کیونکہ اس کو تو ہم ترک کر چکے ہیں جی وہ تو ختم کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو آپ اس کو ختم کروا دیں اس کو جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ لیں اس کا کہتے ہیں جی ختم کروا دیا اور جو علماء ہیں وہ یا تو جانتے نہیں اور اگر جانتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اس کا وہ مطلب نہیں بتاتے عوام الناس کو کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے علماء کی صفت بتائی ہے کہ یکتمون الحق کا کہ وہ حق کو چھپا دیتے ہیں جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے جو فیصلے ہیں وہ ان کی شریعت کے مطابق کیے جائیں گے جو بھی کرمنل اور جو دوسرے فیصلے ہیں وہ ان کی شریعت کے مطابق ہوں گے اسلامی شریعت ان کے اوپر نافذ نہیں کی جائے گی ہے وہ اسلام کو تو مانتے نہیں تو ان میں ایک جوڑے نے زنا کیا اور اس کو سزا کے لیے لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وہ جو لوگ تھے وہ ذرا تھوڑے سے انفلوئنشل تھے مالدار ہوں گے کچھ ان کا اثر و رسوخ ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں اس کی کیا سزا ہے جی انہوں نے متعلقہ جو حکم تھا وہ پڑھا لیکن جہاں پہ سزا تھی رجم کی یعنی پتھر مارنے کی اس کو انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ نہیں پڑی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا یاسر اللہ ان سے کہیں یہ ہاتھ اٹھائیں یہاں سے حضور نے کہا یہ تم نے ہاتھ کیوں رکھا یہاں پہ تو انہوں نے کو آئیں بائیں شائیں کی تو انہوں نے کہا نہیں حضور ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں وہ ہاتھ اٹھائی تو نیچے سے وہ ہاتھ نکل آئی تو وہ چھپانا چاہ رہے تھے تو یہ ان کا طریقہ کار تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے تین باتیں بتائی ہیں کہ وہ یورفون رفون الکلم موازح ہی کہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں جی تو جب کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیش کریں گے تو کیا ہوگا سیاق و صبح ختم ہو جائے گا بالکل وہی بات ہے نا اللہ تقرب الصلاط نماز کے قریب ہی مت جاؤ جی تو وہ حتیٰ تم سکارا پڑھنا ہی نہیں تو کہا دیکھو تو خدا تو کہتا ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ تم سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے ہو تو یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے کہ یلبسون الحق کا بل بات ہے جھوٹ اور سچ کو ملا جلا کر پیش کرتے ہیں اس سے حق مشتبہ ہو جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ جی مرزا صاحب نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اب خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن وہ کشپ میں کیا کہ میں نے کشپ میں دیکھا کہ گویا میں خدا ہوں اور میں نے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا اور میں نے کہا چلو اب انسان کو پیدا کریں خواب دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور نہ ہی احمدی کا کی طرف منہ کر کے ان کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی ان کو تو سجدہ نہیں کرتے جیسے بہائی کرتے ہیں بہائی جو ہیں وہ دنیا بھر میں جو بھی بہائی ہے وہ نماز پڑھتے وقت جو بھی وہ عبادت کرتا ہے وہ عکا میں اسرائیل کے اندر ایک شہر عکا اس کو وہ ہیبرو میں اکو کہتے ہیں تو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں میں دیکھی ہوئی وہ جگہ تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھا میں نے باقاعدہ سجدے کرتے ہوئے تو یہ کہنا کہ جی انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کیا اس سے حق مشتبہ ہو گیا اور تیسری چیز جو خدا نے بتائی ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت عرض کی ہے کہ یکتمون الحق کا کہ حق کو چھپا دیتے ہیں اب یہ یہاں پہ لگتی ہے بات حق کو چھپانا اس لیے کہ بعد جو ہے اردو میں تو اس کا محدود معنی ہے بعد آفٹر لیکن عربی زبان میں اور خود قرآن کریم کے اندر کیونکہ عربی تو بہت وسیع زبان ہے نا لٹریچر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لکھا وہاں پہ لیکن ہمارا جو کنسرن ہے وہ تو قرآن کریم کے ساتھ ہے جی۔ اور قرآن کریم میں بعد جو ہے کیا وہ صرف بعد یعنی آفٹر کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے تو وہ میں اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ سے جھوٹ بولتے ہیں آپ کو اصل بات نہیں بتاتے تو آج میں ان کا وہ ہاتھ جو انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نیچے کا لکھا ہے جی اور نیچے یہ لکھا ہے کہ جو بعد ہے اس کا مطلب آفٹر کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ آفٹر نہیں ہے لیکن بہت سے سیاق و سباق میں وہ آفٹر کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایکسیپٹ ہم کہتے ہیں سوائے جی ٹھیک ہے نا علاوہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المرسلات میں جو سیونٹی سیون نمبر کی صورت ہے اکاون نمبر کی آیت ہے ففٹی ون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فب ائی حدیث بادہ یؤمنون یو بس اس کے بعد وہ اور کس کی بات پر ایمان لائیں گے اور کس بات پر ایمان لائیں اس کے بعد کس کے بعد اللہ کے بعد تو اللہ کا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تو ہمیشہ سے ہے وہ اور ہمیشہ رہے گا اس کی کوئی اس کا کوئی بات نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا نوز بلّہ کہ اللہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میرے بات کس پر ایمان لاؤ گے کس کی بات پر ایمان لاؤ گے یعنی جب میں نہیں ہوں گا نوز اللہ منظالک تو پھر کس کی بات مانو گے یہاں پہ بات کا مطلب ہے میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کس کی بات مانو گے تو ثابت ہو گیا کہ بات کا مطلب جو ہے وہ علاوہ بھی ہے ایکسیپٹ جی۔ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کس کی بات مانو گے دوسری جو آیت ہے وہ سورہ جاسیہ کی ہے پینتالیس نمبر کی صورت ہے سات نمبر کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تل کا آیات اللہ نتلوحا علیہ کا بالحق کے یہ ہیں وہ آیات اللہ کی جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں فب ائی حدیثن باد اللہ و آیات ہی بس وہ اللہ کی بات اور اس کی آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے تو یہاں پہ بھی بات کا لفظ استعمال ہوا اور اس کا مطلب یہ ہے سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے سوائے کس کی بات پر کون سی بات پر اور کس کی آیات پر وہ ایمان لائیں گے اور پھر اسی صورت میں سورہ الجاسیہ پینتالیس نمبر کی صورت ہے پہلے میں نے بتایا تھا سورہ مرسلات سیونٹی سیون نمبر صورت ہے ستتر نمبر کی اور اکاون نمبر کی آیت ہے ففٹی ون دوسری ہے سورہ الجاسیہ پینتالیس نمبر کی صورت ہے آیت نمبر ہے سات اور اسی صورت جاسیہ کی جو پینتالیس نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افر آئیتا من تخذہ الہ ہو کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے اپنا معبود بنا لیا ہے وہ عد اللہ اللہ علا علم اور خدا نے اسے علم کی بنیاد پر گمراہ قرار دیا ہے وہ ختم علا سم ہی و قلب ہی اور خدا نے اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے وہ جا اللہ بسر ہی غشاوتاً اور اس کی آنکھ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے فمن یا دی ہے ممباد اللہ بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا افلا ازک کروں تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہے بعد وہ سوائے کے معنی میں استعمال کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا تو کوئی بات نہیں ہے وہ وقت کا خالق ہے کیونکہ بعد جو ہے قبل اور بعد یہ زمان اور مکان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ اور مقام کے ساتھ کہ جی وہ دو بندے ہوں تو کہتے ہیں جی پہلے یہ آیا تھا بعد میں یہ آیا تو میرے بعد وقت کے لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے لیکن اللہ تعالیٰ تو وقت کا خالق ہے اس کے لیے تو زمان اور مکان کوئی چیز نہیں ہے وہ تو زمان اور مکان کا خالق ہے وہ اس سے ماورا ہے جی اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے بعد یعنی آفٹر اللہ بلکہ یہاں پہ یہ ہوگا ایکسیپٹ اللہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ تم کس پر ایمان لاؤ گے اور <clears throat> اس کی ایک اور جو دلیل ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہے یہ مسلم کتاب الرویا باب رویا النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے یہ روایت ہے ف ابو حرارت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو حرارہ نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائمن میں نیند کے درمیان تھا یعنی کہ سو رہا تھا رائ تو فی دیا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا سوارین من زہابن سونے کے دو کنگن فہمنی شان و ہما تو مجھے بڑے برے لگے یا علیہ فلم نام تو مجھے خواب نیند میں ہی وہی ہو گئی ان فخ ہما کہ ان کو پھونک مارو دونوں کو فن فخ تو ہما تو میں نے پھر ان دونوں کو پھونک مار دی فتارا تو وہ اڑ گئے تائر ہوتا نا اڑنے والا تو جی. فتارا پس وہ دونوں اڑ گئے فول تو ہما تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی قزابین بین یخر جان ممبادی دو جھوٹے میرے بعد نکلیں گے اب یہاں پہ دیکھیں لفظ یہ کیا فرماتے ہیں حضور قزابین یخر جان کہ دو جھوٹے میرے بعد نکلیں گے ممبادی میرے بعد فقان عہد و تو ان میں سے ایک جو ہوا الانسیہ صاحبہ صنع صنع کا انسی والآخر آخر وہ صاحب صاحب الجمامہ اور دوسرا جو ہے وہ یمامہ کا شخص ہے مسلمہ جی تو حضور کیا فرماتے ہیں میں نے آپ کو پورا اس کا روایت کا حدیث کا ترجمہ کر کے بتایا ایک ایک لفظ کا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے مجھے بڑے برے لگے وہ تو مجھے خواب میں وہی ہوئی سوتے میں ہی وہی ہوئی کہ ان کو پھونک مارو تو میں نے پھونک مار دی پھونک ماری تو وہ اڑ گئے دونوں تو اب تعبیر حضور اس کی خود کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں نے تعبیر یہ کی کہ میرے بعد دو جھوٹے نکلیں گے تو وہ جو دو جھوٹے تھے اس میں سے ایک تو ثنا کا یعنی یمن کا انسی ہے اور دوسرا جو ہے وہ یمامہ کا مسلمہ ہے اور فرماتے یہ میرے بعد نکلیں گے لیکن جتنے بھی سیرت کو جاننے والے ہیں تاریخ اسلامی کو جاننے والے ہیں ان سب کو پتہ یہ حضور کی زندگی میں نکل آئے تھے نکلے تھے نا ان سے بھی نکلا تھا اور مسلمہ بھی حضور کی زندگی میں نکلا حضور کیا رہے ہیں میرے بعد تو میرے بعد کا کیا مطلب ہوا پھر تو کیونکہ نبی کی زندگی جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس کی موت تک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی. اب موت آ گئی کسی انسان کو تو اب اس کی زندگی ختم ہو گئی لیکن جو نبی ہوتا ہے نا اور نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیونکہ پرانے بھی آ کی نبوت اور زندگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں نبی فوت ہوا تو نبوت بھی ختم ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامعین جی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اس بات کو غور سے سنیں جی اور سمجھنے کی کوشش کریں خام خاص ضد میں آ کر بحث نہ کریں خاص طور پر امین صاحب کو میں اگر وہ سن رہے ہوں تو ان سے یہ کہوں گا کہ یہ میری اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں فون کرنے کی جلدی نہیں ہے ایک نبی کی زندگی جو مستقل نہ ہو مستقل سے مراد یہ کہ وہ اپنے قبیلے کا نبی ہے اپنے وقت کا نبی ہے تو اس کی نبوت اور اس کی زندگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں نبی فوت ہوا تو اس کی نبوت بھی ختم ہو گئی پھر جی. اگلا نیا نبی آ گیا تو یا پھر نئے نبی کے آنے تک اس کی نبوت ہوگی جیسے نبی نیا نبی آئے گا اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے جو شرعی نبی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو مستقل نبی ہیں قیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی جو نبوت ہے وہ آپ کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی ہے اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جب تشریف لائے ان کو پتہ لگا کہ فوت ہو گئے تو انہوں نے اندر کمرے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم خدا آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا جی یہ بڑا گہرا جملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو موتیں خدا آپ پر جمع نہیں کرے گا کون سی دو موتیں جو تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو گئے فوت لیکن جو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں فوت ہوئے اور وہ ہوں گے بھی نہیں کیونکہ وہ تو قیامت تک چلیں گے نا کیونکہ اگر وہ زمانے کی قید تک ہوتے تو پھر اور ان کے بعد کسی شریعت والے نبی نے آنا ہوتا تو پھر ان کی نبوت ختم ہو جاتی جی لیکن ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی ان کی نبوت تو مستقل ہے حضرت مسیح محدود علیہ صاحب وسلام تو ان کے ماتحت ہیں اور انہی کی نبوت کو آگے لے جانے کے لیے آئے ہیں ان کی شریعت کو کینسل نہیں کیا منسوخ نہیں کیا بلکہ اسی کے تابع ہو کر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور ان کے آنے سے موسا کی شریعت ختم نہیں ہوئی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور بنی اسرائیل کے آخری نبی آ نہیں گئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی تو بتا میں یہ رہا ہوں سامعین آپ کو کہ ضرور فرماتے ہیں کہ دو جھوٹے نکلیں گے میرے بعد ٹھیک ہے نا اب یہاں بعد کا ایک مدد تو ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد جی دوسرا بات ہو سکتا ہے کہ میری نبوت ختم ہونے کے بعد نبوت ختم نہیں ہونی نبوت ختم نہیں ہوئی لیکن آپ فوت ہو گئے نا تو ہونا یہ چاہیے تھا چونکہ نبوت تو آپ کی قیامت تک ہے اس لیے ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکلنا چاہیے تھا میرا پوائنٹ سمجھے آپ جی حضور فرماتے ہیں کہ قزاب بین یخروجان ممبا دو جھوٹے نکلیں گے میرے بعد اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نبی کی نبوت اور اس کی زندگی دونوں لازم و مظوم ہوتی ہیں جب تک کہ دوسرا نبی شریعت والا نہ آ جائے اور اس کی نبوت کینسل نہ ہو جائے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو کیا تک کینسل نہیں ہوگی اس لیے یہاں پہ مراد آپ کی نبوت کا بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو قیامت تک ہے یہاں یہ مراد ہو سکتی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد ٹھیک ہے نا تو پھر یہ دونوں کو آپ کی وفات کے بعد نکلنا چاہیے تھا لیکن نکل دونوں زندگی میں اسود انسی اور مسلمہ دونوں حضور کی زندگی میں نکل آئے اور حضور نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ میں نے جو تعویل کی تھی کہ میرے بعد دو چھوٹے نکلیں گے تو دیکھ لو ان میں سے ایک یہ انسی ہے دوسرا مسلمہ ہے تو یہاں بات کا پھر آفٹر کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں تو مطلب یہ ہونا ایکسیپٹ کہ ایک تو میں ہوں سچا نبی میرے علاوہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دو اور ہوں گے اور وہ دونوں جھوٹے ہوں گے جی یہ نہیں کہا کہ اول تو ہما یخر و بعد ہی کہ دو دو میرے بعد نکلیں گے فرمایا قزابئی نے یخر و جانبادی میرے بعد جو دو نکلیں گے وہ جھوٹے ہوں گے اور وہ میرے علاوہ ہوں گے ایک تو میں ہوں خدا کا سچا نبی اور میرے علاوہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دو اور ہوں گے ایک مسلمہ اور ایک انسی تو قرآن کریم سے اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعد کا مطلب آفٹر نہیں ہے مطلب اپنے سیاق و سباق میں ہوگا لیکن بعد کا مطلب صرف ایک آفٹر نہیں ہے ایکسٹ بھی ہے جی اور میں بھی آپ کو ایک اور جی آ... جی ضرور بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور پھر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن قرآن کریم اور احادیث کی روح سے مختلف جگہوں پہ استعمال ہونے والے لفظ بعد کے بعض مثالیں پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ بعد کے معنی آفٹر یا اس کے بعد کے علاوہ سوائے یعنی کہ ایکسیپٹ کے بھی ہوتے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور ہم آپ سے تقریباً دس بجے تک اسی موضوع کے حوالے سے سوالات لینا چاہیں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جی آنسر ہاں صاحب اب اسی لفظ کو میں قرآن کریم کی ایک اور آیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی اور یہ سورہ صف میں ہے سورہ صف جو ہے وہ سکسٹی ون یعنی اکسٹھ نمبر کی صورت ہے اس کی یاد نمبر ہے سات اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں مبشرم بے رسول یا عتی ممبا دی اسمہ احمد کہ میں مبشر ہوں یعنی میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا یاتی مم با دی کہ وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اب جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سامعین کہ نبی کی زندگی اور اس کی جو نبوت ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں سوائے اس کے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہو تو صاحب شریعت نبی جو ہوتا ہے وہ اس کی نبوت اس کی وفات کے بعد بھی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک دوسرا صاحب شریعت نبی نہ آ جائے جی یا پھر وہ اسی جگہ پہ کیونکہ حضرت علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے اور وہ صاحب شریعت نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نان زرہ طورات افیہ دم و نور یا و بحا کہ ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت تھی اس میں نور تھا اور امبیا اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے یعنی کہ وہ جو امبیا لائے ہیں بنی اسرائیل میں وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے اس لیے وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے گویا وہ نبی تھے لیکن ان کے اوپر شریعت نازر نہیں ہوئی اس لیے حضرت علیہ السلام کی جو نبوت اور شریعت ہے ان کی جو <coughs> ان کی جو دعوت ہے ان کا جو مشن ہے وہ ان کی زندگی کے بعد بھی اس وقت تک جاری رہا بنی اسرائیل کے لیے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے وہ بھی صابر شریعت نبی نہیں تھے لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے آئے تب تک بن اسرائیل کے لیے وہ شریعت تھی اور حضرت علیہ السلام کی ہی نبوت تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ساری دنیا کے لیے وہ نبی ہیں کلجاس ان رسول اللہ علیہ جمیہ کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے اگر دنیا میں کوئی اور بھی صاحب شریعت نبی کسی اور بھی جگہ پہ تھے تو ان سب کی نبوتیں شریعتیں ختم ہو گئیں آ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے آنے سے وہ سب منسوخ ہو گئیں جی اب حضرت صلی علیہ السلام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے وہ آئے گا میرے بعد ٹھیک ہے نا تو حضرت صلی علیہ السلام تو صاحب شریعت نبی نہیں ہیں ان کی نبوت اور ان کی زندگی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ہیں جیسے وہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ان کی بات نقل کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جالانی نبی و جالانی مبارکن اے نما کن تو میں جہاں پہ بھی ہوں میں نبی ہوں خدا نے مجھے نبی بنایا ہے خدا نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں پہ بھی ہوں اے نما کن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ نبی ہے اور یہ دوسروں نے نہیں بلکہ خود ختم نبوت والوں نے جو رد قادیانیت کے نام سے جو چودہ پندرہ بلکہ شاید اسے بھی زیادہ جلدوں میں تمام کتابیں جمع کی ہیں اس میں انہوں نے پچھلے علماء کا حوالہ دے کر یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے جب ان کا نزول ہوگا تو وہ نبی ہوں گے جی اور جو شخص یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کافر ہے یہ کسی اور نے نہیں خود ختم نبوت والوں نے رد کا دیانیت وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں خدا کے فضل سے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ فلاں کہا فلاں کہا فلاں کہا کہ جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں جب دوبارہ نظور ہوگا ان کا تو اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے جو یہ کہے وہ پکا کافر ہے وہ نبی ہوں گے وہ اس کا کیا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو پھر جی۔ بعد کہاں سے آیا ان کا ان کا تو بعد ابھی آیا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے بعد آئے گا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بعد یا تو زندگی کے ساتھ مشروط ہے یا نبوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ختم ہو گئی نبوت نہیں ختم ہوئی کیونکہ وہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی صابر شریعت نبی آیا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی صابر شریعت نہیں تھا اس لیے ان کی نبوت چلتی رہی جب تک کہ آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں آ گئی اور آپ کی نبوت نہیں آ گئی جب ان کی آئی شریعت اور نبوت تب بن اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی جی اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا لیکن ان کی نبوت ان کی زندگی تک نہیں تھی لیکن باقی انبیاء جو تھے جیسے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے ہیں ان کی نبوت ان کی زندگی تک تھی جیسے وہ فوت ہوئے ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی ان کی جگہ پہ بنی اسرائیل میں ایک نیا بھی کھڑا ہو گیا جیسے وہ حدیث ہے اس میں بخاری کتاب المبیا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانت بن اسرائیل تسوس وم المبیا کلّمہ حالانکہ نبی خلفہ نبی کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ سیاست بھی کرتے تھے جی یعنی وہ ان کے سیاسی حکمران بھی ہوا کرتے تھے کلّہ ما حلقہ نبی ہوں جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا خلفہ ہو نبی ہوں اس کا خلیفہ بھی نبی ہی ہوتا تھا جی لیکن میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد میرا خلیفہ نبی نہیں ہوگا خلیفہ تو بہت ہوں گے لیکن میرا خلیفہ جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا تو ثابت ہوا کہ نبی کی نبوت اس کی زندگی تک محدود ہے اگر وہ شریع نبی نہیں ہے اگر وہ شریعت والا نبی نہیں ہے اور شریعت والے نبی کی نبوت اس وقت تک ہے جب تک اگلی شریعت والا نبی نہ آ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت ختم ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جب ان کی ختم ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اگر ختم ہوتی ہے تو پھر ان کی زندگی بھی ختم ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ تشریف لائیں گے تو پھر تو وہ نبی ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا کی نبوت ختم کر دی عیسیٰ کی نہیں ختم کی جی مطلب ایک لاجیکل بات ہے نا بالکل اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بے رسول یاتی ہی میرے بعد آئے گا بھائی میرے کس کے بعد آپ فوت ہوئے نہ آپ کی نبوت ختم ہوئی تو یہ بادی تو آئے آئے نہیں ابھی آپ کا نا جیسے یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے جو جو یہودی ہیں ان کے لیے تو پہلا مسیح نہیں آیا ابھی تک جی جی <laughs> جو دوسرا مسیح ہے وہ تو پھر بات کی بات ہے نا کہ پہلا مسیح آئے گا تبھی دوسرا مسیح آئے گا نا پہلا مسیح آئے گا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح آئے گا تو وہ ابھی تک پہلے بھی پھنسے ہوئے ہیں اس کو جی۔ نہیں ماننا انہوں نے تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ حضرت صلی اللہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے زندگی ختم ہوگی تو نبوت ختم ہوگی جی۔ اور آپ نے خود کہا قرآن بھی کہتا ہے کہ جالانی نبی و جالانی مبارکن اي نہ ماکن تو میں جہاں پہ بھی ہوں میں نبی ہوں خدا نے مجھے نبی بنایا ہے خدا نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں پہ بھی ہوں آسمان پر ہیں زمین پر ہیں مریخ پر ہیں چاند پر ہیں جہاں بھی ہیں وہ نبی ہیں اور آپ نے اپنے علماء کی کتابوں سے یہ حوالہ دیا کہ جو ان کو نزول ثانی میں آمد ثانی میں نبی نہ مانے پکا کافر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے بات دوكہ تھا کہ جی نہیں نہیں وہ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے علماء آپ کو کافر کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے آپ کے علماء تو کہتے ہیں وہ نبی ہوں گے اور صحیح مسلم کے حدیث میں ان کو چار دفعہ نبی اللہ کہہ کے پکارا گیا تو وہ تو نبی ہیں اس لیے اگر وہ نبی ہیں تو پھر زندہ ہیں تو پھر تو ان کا بعد ہی نہیں آیا نہ ان کی نبوت ختم ہوئی نہ ان کی زندگی ختم ہوئی تو بعد کہاں سے آ گیا پھر یہاں پہ جی تو آپ نے جو یہ ڈھونگ رچایا ہے اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی حضرت اللہ علیہ السلام آئیں گے ان کے بعد نبی کسی ان کا بعد ہی نہیں آیا ابھی تک جی تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بات کا مطلب آپ آفٹر لیتے ہیں ابھی میں نے وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر اس کا کچھ نہیں کیا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم انصر رضی صاحب آپ جو ہے نا آج کی صدی کے علماء کو چھوڑیں تیرہ سو صدی کے علماء کو ان کی بات کو چھوڑ دیں آپ خود دیکھیں کہ مرزا غلامت قادیانی نے باون سال تک کیا کہا پھر آپ کہیں گے کہ اللہ نے ان کو بتایا تو میرے اللہ نے آدم علیہ علیہ السلام السلام سے لے کے کے عیسیٰ تک قصے بیان کیے اور قیامت تک کا بتایا اس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام یعنی نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی شان ہے وما کا نسح پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ امین صاحب پہنچ گیا سوال آپ کا جی ہاں جی سوال نہیں میں نے ان کی کال اس لیے کاٹی ہے کہ موضوع کے مطابق بات نہیں کر رہے جی میں نے جو آج ایک نقطہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ بعد ہی کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ والسلام کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا باون سال تک نہیں بتایا یا پچپن سال تک نہیں بتایا یہ موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ متضاد ہے ایک طرف آپ بعد کا مطلب لیتے ہیں آفٹر ابھی تو میں نے وہ حدیث نہیں آپ کو اس کا جو انالیسز ہے وہ نہیں کر کے بتایا جی میں اگلے پروگرام میں نیکسٹ سنڈے کو کل تو نہیں اگلے سنڈے کو جب میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں تو اس کے متعلق بھی میں بات کروں گا کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ انا خاتم النبین لا نبی آبادی اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس حدیث کی لیکن ابھی تو میں آپ کو صرف چھوٹا سا ایک ٹاسک دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ غور کریں اس لیے میں نے امین صاحب کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ آپ اس کو صرف ٹھنڈے دل سے سمجھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ احمدی مسلمان نہیں ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں اور آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں سو بسم اللہ ضرور کریں لیکن کچھ تھوڑا سا اپنی جان کا بھی خیال کر لیں تھوڑی سی سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں اور اگر آپ نے ہماری مخالفت کرنی ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پر کسی گرامر کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر غور و فکر کریں سوچ بچار کریں یہ جو میں نے آج بات بتائی ہے وہ اللہ کے فضل سے ریکارڈ ہو جائے گی ہو رہی ہوگی اور پھر وہ ایک دو دن میں اپلوڈ بھی ہو جائے گی تو آپ سب سے اور خصوصاً امین صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس کو تین چار دفعہ سنیں اس کے نوٹس بنا لیں جو آیات میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں سورہ مرسلات کی سورہ جاسیہ کی اور اس کے بعد سورہ صف کی اور پھر جو میں نے مسلم کتاب الرویا باب رویا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دو جھوٹوں کی حضور کے بعد نکلنے کی میں نے حدیث بتائی ہے اس کے اوپر بھی غور کریں کہ اگر آپ بعد کا مطلب صرف آفٹر لے رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے <clears throat> تو اس کا کیا معنی بنے گا پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے اس کا کیا معنی بنے گا جب حضرت صاحب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد آئیں گے تو اللہ کا تو کوئی بات نہیں ہے وہ تو معاملہ ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ نبی کی زندگی اور نبوت دونوں لازم و ملزوم ہیں شریعت والے کی زندگی جو انسانی زندگی ہے وہ تو اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی شریعت والی زندگی جو ہے وہ اس وقت ختم ہوگی جب اگلا شریعت والا نبی آ جائے گا اور جیسے اگلا شریعت والا آئے گا اب باقیوں کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جو پہلے انبیاء آتے تھے شریعت والے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا موسیٰ علیہ قوم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا وہ بنی اسرائیل کا رسول ہے وہ صاحب شریعت نبی ہیں بے شی عظیم الشان ان کی شریعت ہے بڑا عظیم الشان ان کا مقام ہے ہیں بنی اسرائیل کے جی اس لیے اگر کوئی دوسری قوم میں دوسرا شریعت والا نبی آتا ہے تو اسے ان کی شریعت جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ ان کے نبی نہیں ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں تو بنی اسرائیل کے اندر جو ان کی شریعت اور نبوت ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک خود یا تو بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ آ جائے شریعت والا جو موسا علیہ السلام کی شریعت کو مسوخ کر دے یا پھر ایک ایسا نبی آ جائے جو تمام انسانوں کے لیے رسول ہے نبی ہے اور اس کی شریعت تمام انسانوں کے لیے ہے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام میں دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی شریعت والا نبی ہوگا اس کی شریعت منسوخ ہو جائے گی اس لیے کب ایک عالمی ایک گلوبل پرافٹ آ گیا ہے گلوبل میسنجر آ گیا ہے اور اس کی جو شریعت ہے وہ تمام شرائع کو منسوخ کرتی ہے تمام شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے ان کو حاوی ہوگی لیکن جو بنی اسرائیل میں دوسرے بھی آتے رہے ہیں شریعت کے بغیر وہ ایک نبی آیا وہ شریعت والا نہیں ہے موسا کی شریعت کے ماتحت ہے اس کی نبوت اس کی زندگی تک ہے جیسے وہ فوت ہو اس کی جگہ پہ نیا نبی آ گیا خود حضور نے فرمایا کل لما حالہ کا نبی ہوں خلفہ ہو ہوں جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ پہ جو اس کا خلیفہ ہوتا تھا وہ بھی نبی ہی ہوتا تھا اس کی نبوت ختم ہو گئی دوسرے کی شروع ہو گئی وہ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا تیسرا شروع ہو گیا چوتھا شروع ہو گیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نوبت آ گئی جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور آپ فرماتے ہیں مبشرم بے رسول یا عتی مم با اسم احمد میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا میرے بعد آئے گا اب میرے بعد آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت والے نبی نہیں ہیں اس لیے ان کی نبوت اور شریعت شریعت و خیر نہیں ہے ان کی نبوت ان کی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو ان کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ ان کو نہ زندہ مانتے ہیں اور نہ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی کیونکہ ظاہر زندہ ہوگی تو نبوت بھی ہوگی نا جی جی جیسے میں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں وہ فرماتے ہیں میں جہاں بھی ہوں میں نبی ہوں جلن نبی و جلن مبارکن اینا ماکن تو میں جہاں بھی ہوں میں نبی ہوں اور پھر آپ کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے جو کہے کہ نبی نہیں ہے پکا کافر ہے وہ تو جب ان کی نبوت بھی ختم نہیں ہوئی ان کی زندگی بھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ دونوں لازم و مزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ان کا بعد کہاں سے آ گیا درست ان کا تو بعد آیا نہیں ابھی جب ان کا بعد نہیں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ابھی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آئے کیونکہ وہ تو ان کے بعد آئیں گے تو پھر علامہ محمد علیہ السلام کے آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے آپ اس کے اوپر غور کریں اگر کسی میرے بھائی کو اس میں کوئی نقطہ سجھائی دیتا ہے کوئی سمجھ آتی ہے جو میری ان تمام باتوں سے مخالف ہے اور وہ میرے اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں وہ کوئی یہ کہے کہ جی تمہاری اس بات میں فلاں غلطی ہے تو میں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں آپ قرآن سے مجھے بتائیں عربی زبان کے استعمال سے مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو یہ جو بات کی ہو اس میں کہیں کوئی لکونا ہو کہیں کوئی غلطی ہو کوئی سکم ہو ضرور مجھے بتائیں کہ تم نے یہ بات کی تھی یہ تمہاری بات جو ہے نا وہ فلانی دلیل سے رد ہوتی ہے اس کی تردید ہوتی ہے تم نے یہ بات غلط کی ہے تمہارا جو کانسیپٹ ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے جی میں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں لیکن میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی سوچنے سمجھنے کی کوشش کرنی میں بھی سوچتا سمجھتا ہوں آپ بھی سوچیں سمجھیں سمجھے میں بھی غور و فکر کرتا ہوں قرآن میں آپ بھی کیجیے اور اگر آپ کو کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جو ہمارے اس کانسیپٹ کے خلاف ہے تو ضرور پیش کیجیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو اگر وہ درست ہوگی تو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہمیں اپنی ذاتی نجات چاہیے ہم کوئی ایسے ایجنٹ نہیں ہیں جو دوائی میں چاہے جتنے مرضی خرابیاں ہوں اس کو بیچ کے ہی جائیں گے آج بلکہ اس کے ساتھ خود ہماری اپنی نجات جو ہم جو بول رہے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم جو سن رہے ہیں سارے ہم سب کی ذاتی نجات اس کے ساتھ وابستہ ہم نے جا کے خدا کو شکل دکھانی ہے اپنی اپنا منہ دکھانا ہے اس کو جا کے اس کے سامنے پیش ہونا ہم نے اور ہم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں ساری زندگی اور قرآن حدیث کے مطابق اگر اس میں غلطی ہوگی تو آپ بتائیں پھر ہمیں جی لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر تو ہم تو اسی غلط عقیدے پہ مر جائیں گے نا قصور پھر آپ کا ہوگا کہ آپ کے آپ کو پتہ تھا لیکن آپ نے نہیں بتایا یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں پہ جی۔ اس لیے جو بات کا ہے لفظ وہ عربی زبان کے مطابق اور خاص طور پر قرآن کریم کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایکسیپٹ جو ہے وہ اسی جگہ پہ فٹ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو بات نہیں ہے کوئی یقیناً جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب کوئی کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اور کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو اگر آپ مزید اسی موضوع کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں جی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر جو میں نے حدیث کی بات کی تھی وہ آپ بتا رہے ہیں دو ویک کے بعد آپ ہاں نہیں لیکن اگر وہ مل جاتی ہے پھر میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی ٹائم ہے یہاں پہ تو پھر میں ابھی آپ کو اس میں سے بتا دیتا ہوں وہ جو حدیث ہے نا انا خاتم النبین لا نبی آبادی جی یہ پانچ جگہ پہ بیان ہوئی ہے مختلف جو کتب ہیں احادیث کی اس میں پانچ جگہ پہ ہے جی اور اس میں جو مستند راوی ہیں اور جو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہ روایت ہوئی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں لانبی آبادی والے اس میں صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انا خاتم النبین تو جو لانبی آبادی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے ابھی مل جاتی ہیں تو پھر میں ابھی آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں اور جیسے میں نے یہ کیا کہ جو ان کے علماء ہیں نا یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے مسلمانوں کے دین کو بالکل خراب کر دیا ہے بڑا غرق کر دیا ان کا آپ دونوں باتیں سامنے رکھیں دونوں پہلو سامنے رکھیں کہ جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کون سی بات ماننے والی ہے کون سی بات رد کرنے والی ہے لیکن ایک ہی جو پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کے جیسے امام مہدی کی حدیث ہیں اس میں بھی یہ آگے اچھا وہ یہ اصل میں ہے یہ تیس جھوٹے دجالوں والی جی کہ جی جو تیس جھوٹے دجال ہیں وہ آئیں گے اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کہ میں تو خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے یہ بخاری کتاب الفتن میں ہے یہ حدیث ہے کہ میرے بعد تیس جھوٹے دجال آئیں گے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں وانا خاتم النبین نبی آبادی اس میں الفاظ ہیں ہی نہیں جی بخاری کتاب الفتم میں اسہ الکتاب بادہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری ہے بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے اس میں ہے کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے لیکن اگلا ٹکڑا جو ہے کہ و انا خاتم النبین لا نبی آباد اس میں یہ نہیں ہے اس کے بعد مسلم کتاب الفتن میں و اشرات وسعت اس میں بھی حضرت ابو حرارہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ بتاتے ہیں اس کو اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ تی جھوٹے تو جال آئیں گے لیکن آگے یہ نہیں ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی کہ میں تو خاتم النبین میرے بعد نبی کوئی نہیں جی ابو داود کتاب الفتن میں حضرت صوبان سے جو حضور کے غلام تھے آزاد کردہ ان سے یہ روایت ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں یعنی بخاری مسلم میں نہیں ہیں ابو داود میں ہیں اس کے بعد جامعہ ترمزی کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث دو دفعہ آئی ہے ایک دفعہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرا جی اور دوسرے وہی ہیں حضرت صبان جو حضرت ابو حریرا سے مروی ہے اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں اور جو حضرت صوبان سے مروی ہے اس میں ہیں پھر ابن ماجہ کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت صوبان ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جی اندازہ لگایا آپ نے پانچ جگہ پہ یہ ہے پانچ جگہ میں سے تین میں جو اس کے راوی ہیں ایک دو تین تین کے راوی حضرت ابو حرا ہیں اور ان کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں اناخا لا نبی آبادی کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ پانچ کتابوں میں ٹھیک ہے اور ترمزی میں یہ دو دفعہ ہی ہے یعنی ٹوٹل یہ چھ دفعہ آئی ہے پانچ کتابوں میں لیکن چھ دفعہ آئی ہے تین جی۔ مزید میں دو دفعہ ہے ابو حرارا سے اور صوبان سے صوبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ابو حرارا کی روایت میں یہ نہیں ہیں لیکن ابن ماجہ میں صوبان سے ہی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں بھی یہ الفاظ نہیں اندازہ لگائیں ذرا آپ جی اور ہر جگہ پیش کی جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے اور حالانکہ میں تو خاتم النبین ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے لیکن وہ چھ دفعہ یہ روایت مروی ہوئی ہے چھ میں سے چار میں یہ الفاظ نہیں ہیں اس میں ایک دو ہاں تو حضرت ابو ریرس نے جو مروی کیا ہے بخاری میں بھی نہیں ہے مسلم میں بھی نہیں ہے اور تین میں بھی نہیں ہے تین میں نہیں ہے ٹھیک ہے چوتھی جو ہے وہ ابو داود میں ہے اس میں الفاظ ہیں پانچویں جو ہے صوبان کی ہے اس میں بھی الفاظ ہیں چھٹی دفعہ یہ ابن واجہ میں اس میں صوبان سے مروی اس میں الفاظ نہیں ہیں اب اندازہ لگے جو صوبان کہہ رہے ہیں اس میں ان کی بیان کردہ تین میں سے دو میں ہے ایک میں ہے ہی نہیں جی خود صوبان کی اپنی روایت میں دو کتابوں میں ہے تیسری میں ہے ہی نہیں اور ابو حرارہ کی تمام جو بیان کردہ احادیث ہیں اس میں یہ بالکل ہی نہیں ہے تو یہ بتاتے نہیں نا لوگوں کو کہ جی۔ جو یہ حدیث ہے اور پھر ایک اور کتاب میں جو اکمال الاکمال ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ تیس کی تعداد پوری ہو چکی ہے جی یہ جو آٹھ سو پچانوے میں یہ فوت ہوئے تھے آٹھ سو پچانوے ہجری میں جی اس میں یہ اب تو فورٹین تھرٹی ایٹ ہے نا اس وقت آٹھ سو پچانوے میں جو امام ابو عبداللہ فوت ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تیس کی تعداد پوری ہو چکی ہے اب تک جی اس لیے وہ بھی بات ختم ہو گئی جی بہت بہت شکریہ سر صاحب سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر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 يوم تهنية وفتحا وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل هلدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي أأنت تكذبا آيات ربي أأنت تعاديا سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة ليلا إلى العاشرة والنصف بتوقيت تورنتو ويمكنكم أعزائي الاستماع للبث من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على تردد 100.7 كما يمكنكم أيضا الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل أو بالدخول للموقع موقع الراديو www.voiceofislam.ca ويمكنكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع من خلال زاوية الأسئلة خلال وقت بث البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa@voiceofislam.ca أعزائي يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 416 410 6522 وإذا الرقم 416 أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان المستمعين الأعزاء في الحلقات الماضية لقد تكلمنا عن أحداث ما قبل البعثة وحالة شبه الجزيرة العربية قبل ولادة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفي في هذه الحلقة هو الأخ ركان المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي هل يمكن أن نتكلم عن ولادته صلى الله عليه وسلم وعن بعض الأحداث والرؤى المتعلقة بولادته صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نتكلم عن هذه الشخصية العظيمة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك وقال في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم فعندما أراد الله سبحانه وتعالى في علمه أن يهيئ ويخلق شخصا تجتمع فيه كل الصفات التي يريد أو التي تؤخذ كمثال لكل من أراد أن أن يأخذ يعني شخصا كمثال ونموذج في حياته فلذلك الله سبحانه وتعالى هيئ كل الأسباب التي تجعل ولادته وطفولته وشبابه وقبل بعثته وبعد بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم بأن تكون كلها محوطة بعناية الله سبحانه وتعالى ومسخرة لها كل الأسباب التي تجعل من هذه الشخصية شخصية مثالية لكل الناس من هذه طبعا من هذا المنطلق فالله سبحانه وتعالى أيضا يعني أظهر للناس بعض الرؤى التي فهموا من خلالها بأن هناك شيئا حدثا كبيرا قادما أو ولادة أو شخصا یعنی يتنبأ او بے قريبا وہ بے الحلقة الماضية فتح کلم فی عن ضرورة مجيء مصلح في یعنی فی الوقت وان حالت شبه جزیر العربیہ فسر دو ہن آباد ار التي تتعلق تعلق فی صلى الله صلی اللہ علیہ وسلم فمن إحدى هذه الرؤى هي رؤية جده عبد المطلب صلى الله جد الرسول صلى الله عليه وسلم فورد في السيرة عن عبد المطلب أنه أنه قال رأيت في المنام كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري وامتدت فيما بين السماء والأرض ثم تحولت من المشرق إلى المغرب ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور يعني ملخص هذه الرؤيا هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيئه وبعثته وإعلانه دين الإسلام ووحي الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن ونشر هذه الشريعة ال ال الكاملة لتصبح حقيقة شجرة من نور تضيء بهذه التعليم لكل العالم آه ومن بعض الرؤى أيضا رؤى رؤيا كسرى في ذلك قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عربا عبرت دجلة والفرات إلى أرضنا وأيضا هذه نبوءة عن مجيء الإسلام في ذلك الوقت وانتشاره إلى بلاد كسرى وفارس وبلاد الروم وبعدها إلى كل العالم فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 571 ميلادية وتوفي أبوه عبد المطلب عبد الله قبل أن يولد في المدينة حيث كان جنينا في بطن أمه وتخيل يعني حالة الزوجة عندما يتوفى زوجها وتكون حاملا في جنين فتكون من الحزن الشديد الذي يعني يكون صعبا جدا وفي هذه الحالة وفي حالة الحزن فالله سبحانه وتعالى أراها في المنام رؤيا هدأت من روعها وأعطتها السكينة والإطمئنان حيث يروى أنها رأت في المنام بأن شخصا أو ملكا جاء لها في المنام وقال لها وبشرها بأنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه ہی محمد صلی الله علیہ وسلم إذا تسمية تسمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم أيضا كانت بے من اللہ صبح وتعالى وفي رؤية اخرا لوالدة الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم رأت أيضا بأنه خرج من بطنها نور ورأت النور قصور نور من أرض الشام وهي أيضا نبوءة عن النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وعن التعليم وعن المنهج أو المنهاج الذي جاء فيه الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم وعندما بلغ السادسة من عمره صحبته أمه في رحلة إلى المدينة وماتت أثناء عودتها ودفنت في الطريق حيث قامت الخادمة باصطحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وسلمته إلى جده عبد المطلب وعندما بلغ عمره الثامنة توفي جده وتولى كفالته عمه أبو طالب نعم أخي معتز آه طبعا آه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو خير البشر وأفضل البشرية كان يعني سبحان الله عندما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كانت حياته كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى هل من أحداث ووقائع ما هي الأحداث والوقائع عن حياتي طفولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة شبابه نعم بالنسبة لي طبعا حياته صلى الله عليه وسلم نعرج قليلا فقط عما ذكرت لأن هذه الشخصية كما روي عنها يعني لخصته السيدة عائشة رضي الله عنها بجملة واحدة طبعا بعد زواجها للرسول صلى الله عليه وسلم وبقائها معه بضع سنين فسألوها عن يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم فاختصرت كل ما يمكن أن يخطر في البال وقالت كان خلقه القرآن وهذا حقيقة يعكس إذا, إذا نظرنا إلى هذه إذا هذا الحديث وكان خلقه القرآن وإذا نظرنا إلى القرآن من, من, من كافة النواحي سواء الأخلاقية الاجتماعية الدينية الدنيوية فإذا كان خلقه القرآن يعني أنه كان هناك من يتحكم فيه به ويتحكم بتصرفاته يعني يسيره على منهاج القرآن طبعا وهذلك مصداقا للحديث عندما يعني إذا تقرب عبدي إلي بشبر تقربت إلي باع إلى آخر الحديث ثم يقول ثم أصبح يد عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها وعينه ويده التي يبطش بها يعني الله كأن الله سبحانه وتعالى بي بي آه كأنه هو من يمشي على الأرض من خلال شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أما بعض الأحداث المتعلقة بالطفولة والشباب وهي أحداث مهمة أيضا يعني يمكن أن نستفيد منها بتغذية عقول أطفالنا وأولادنا بأن يستمعوا ويهتموا إلى هذه الأحداث التي ربما نشعر أنها صغيرة ولكنها حقيقة هي مثال يحتذى به لنع يعني يمكن للأطفال أن يتعلموا الكثير الكثير منه لا لا سبيل للإحاطة بكل تفاصيل حياة الطفولة والشباب وإنما نعرج قليلا على بعض النقاط الأساسية التي تمت يعني تميزت بها حياته صلى الله عليه وسلم في الطفولة والشباب فمثلا يعني روي عنه أنه كان منذ طفولته يخلد إلى التأمل العميق والتفكير الطويل كان لا يلعب كلاعب الأطفال في اللهو يعني عندما كان يرى الأطفال وهذا ذكر أيضا عندما اصطحب إلى البادية إلى مضارب بني سعد لترضعه حليمة السعدية وهي كانت عادة عند العرب بأن يرسلوا أولادهم إلى الصحراء ليتعلموا نقاء اللغة العربية الفصحى و جسمانية يعني تؤهلهم یعنی تو اہل فيكتسبون اللغة والصحة فيروى أنه لم و كلاعب الأطفال ولم يلهو كلهوهم وكان و لا يشارك و المشاكل المعتادة بين الأطفال من قتال وإنما كان على حياد دائما وكان يحاول أن يفض هذه النزاعات وهذا ما تمثل لاحقا في حلف الفضول عندما قررت قبائل قريش أن تكف عن القتل فيما بينهم فقرروا أن يعقدوا حلفا للفضول لنصرة المظلوم وإعادة الحقوق إلى إلى أهلها وكل هذه الأمور يعني معاهدة سلام وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف طبعا انضم إليه مباشرة والحادثة المشهورة معروفة في التاريخ كان يستمع صلى الله عليه وسلم بصمت إلى مجالس الكبار وخصوصا مجالس جده وعمه أبو طالب يعني أيضا هذه مهمة أن يتعلم منها الأطفال الاحترام في مجالس الكبار نعم أن يستمعوا أن ينصتوا أن يعني يفرغوا أذنهم لسماع ما يقوله الكبار إذا يتعلمون الاحترام يتعلمون الصبر فعندما لأن الطفل بطبيعته يتحرك ولا يستطيع أن يجلس فيريد أن يلعب ولكن إذا عودناه من نعومة أطفاله أن يستمع إلى المجالس وهذا مهم عندما نصطحب الأولاد إلى المسجد عندما نعلمهم يستمعون إلى خطبة أمير المؤمنين سواء خطب الجمعة أو سواء في المناسبات مختلفة سواء في الجلسات السنوية أن نعلمهم أن يأتوا إلى المجالس مجالس الدينية مجالس الذكر وناحية أخرى مهمة أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم راعى الغنم في طفولته هذه ناحية مهمة نعم. هذه ناحية مهمة آه، الآن لدينا اتصال إبراهيم السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام أنا إبراهيم ركان المصري يريدون أن أن أكون شريك شريككم ما شاء الله أنا أنا أحب رسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما شاء الله عليه وسلم ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله صلى الله عليه وسلم وأحبك الله يا إبراهيم وأنا أحاول أكون مثل مثل مثلهم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك على هذه يعني على هذه المشاعر يا ابراهيم يجب ان يكون كل كل الاطفال يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قدوتهم تفضل يا ابراهيم نعم ما شاء الله عليك يا ابراهيم طلحه الو اوكي جزاكم الله خيرا جزاكم الله ما شاء الله نعم ما شاء الله طبعا هذه مبادرة جيدة ومن الأطفال حقيقة يعني هذا ما نطمح أن تكون هناك مشاركات أيضا أخرى من الأهالي والأطفال وخصوصا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتعلم منها ونقتدي بقدوته ونتأسى بأسوته طبعا نعود إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وفي رعاية الغنم طبعا التعلم تعلم عادات كثيرة جدا ف رعاية الغنم أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم حسن القيادة والعناية والرحمة والحلم يعني عندما يحافظ على الغنم ويجمعها ولا يفرقها انما هي تحضير كبير لأي لكي يحافظ على الأمة يحافظ على الرجال يحافظ ويجمع المسلمين تحت لواء واحد وتحت قيادة واحدة وتحت إيمان واحد في ظل التوحيد في ظل التوحيد والعناء والعبادة لله سبحانه وتعالى سبحان الله هذه يعني هذه المهنة تعلم الحرص الانتباه التركيز الشعور بالمسؤولية الانتباه إلى كل ما هو يعني موجود حوله إذا كان هناك خطر من حيوانات هذه كل الأمور سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى قد جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصية وقد قيل أن يعني الأنبياء كانوا يرعوا الغنم أيضا قيل في هذا في هذا الأمر نعم فعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم وناحية مهمة جدا يعني في في في تعلمه لرعاية الأغنام يعني عندما تشرد غنمة من القطيع ويحاول أن يعيدها يعني هذا يذكرنا بأن وهذا يعني يعطينا مفهوما بأنه علينا إذا شردت الغنمة من القطيع فسوف يأكلها الذئب صحيح فهذه مسؤولية جدا بأن نكون حقيقة كلنا كقطيع واحد لأن من يخرج من نظام الجماعة من يبتعد عن الجماعة فإن الشيطان جاهز لأن يلقي في روعه الآثام والأخطاء ويحاول وهو شغل الشيطان أن يبعده عن, عن, عن الإيمان الصحيح طبعا عندما سنحت له فرصة صلى الله عليه وسلم أيضا للسفر إلى الشام ليتعلم يعني صاحبه عمه أبو طالب للسفر إلى الشام وفي السفر أيضا أيضا هناك منافع شتى في السفر فتعرضه تعرضه صلى الله عليه وسلم للسفر في في ذلك الوقت في سن مبكر جعله أيضا يتحمل عناء السفر ويعرف ال ال ال ال ال النقاط المهمة في السفر ويتعرض لهذه الأمور وعندما أصبح عمره بحدود الخامسة والعشرين ذاع صيته في مكة بالأمانة والصدق والعطف على الناس وكمالة أخلاقه وكان يشار إليه بأنه يمكن أن يؤتمن ويوثق به وهو تحضير وشهادات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه لأنه في علم الله ستكون هناك اعتراضات لو أنه كان صلى الله عليه وسلم غير صادق مثلا أو غير أمين أو يت أو هناك بعض العيوب والنقاط السوداء في حياته فستكون هناك اعتراضات بعد بعد البعثة ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا في عنايته قد شمل محمد صلى الله عليه وسلم من كل حماه من كل العيوب والنقائص التي يمكن أن أن يطعن بها مستقبلا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم طبعا بلغت هذه السمعة يعني السيدة غنية اسمها خديجة <laughs> وطبعا عندما سمعت بأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وأخلاقه فعرضت اخلاق ہی بأن بأن يعني أن ہی بی این بی این یعنی یس تكون هناك این یس یعنی يأخذ التجارة کا ويسافر في بے این يعني تجارہ یعنی وہ رفیع تجارت ہیں وہ حقیقتاً یعنی قادل قافلہ وعاد بنجاح وكانت هناك تجارة رابحة جدا وبعدها طبعا عرضت عليه الزواج وإن شاء الله في الحلقات الأخرى نتابع الأمور المتعلقة في قبل بعثته وبداية بعثته إن شاء الله بارك الله فيك انتهى وقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياته بإحسان وتضحية وقدسية وإعلان قدسيته ونزاهته ورد في القرآن الكريم وهو مسجل أبد الدهر عندما قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فكانت مرحلة طفولته وشبابه ورجولته كانت بنزاهة وبقداسة عاشها بين الناس المستمعون الكرام شكرا لضيفي وشكرا لكم لحسن استماعكم على أمل اللقاء بكم في سبت آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الله ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر এবং তুমি বলো এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে প্রেরিত সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং جہار انچا کر مانا آسی آج تو مانا ایمام شنے کی تحا سا یہ تو آخر زامانا آخر جامانا آسیا بھائی یہ تو آخر زمانا ایمامچے شنے کی طا سنا چود شتابی ہو گیارمر کی ایک رم جانے چورج گرہن لگل گے پور گگنے کے تو ایل جمی گن گن کاپیا بول دن محدیہ سے رحمان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات اسلام پنرجاگرن اور پنرجیور پنجیبرس اف اسلام آپ اب اسلام G T A F M ایکش دشمک سات اور سراسر انٹرنیٹ اف اسلام ڈٹ سیے ٹھیکانا وس اف اسلام ہومدیہ مسلم جامات کاناڈار ایک مکھپ ہمارا اسلام پنجاگرن اور پنرجیبر کا سروا نزرت محمد صلی اللہ علیہ السلام باعی انوجائ حضرت امام محدود آگمے یہ جامات ہوا تاری مشن کے سارا پریتھتے چڑان کاجے سروا چت آئی آج کے کئےکلک جانا چی ہم خلیفا گتکال شکر بار لنڈن بائیت التل فتو مسجدے جو خودبا دیا چلین لانا آپ کے جانا چینے جوسمس بش بھی پرانے کے گیسٹ ایسے ہجور تعرید کتجتا پرکاش کریں مہان آل کتتا پر کتجتا پر پرشے گوشنا دیا یہ جدی اسلام شکا ہوا پریتیں چڑھے دا پرن ساشر منت مریم بنی جل صاحب ہمیں آمدیہ جامات کے گھبرے چینار سوجو پیے جل سارا دیکھے اتن پربھوت کرما دیکھے ہمیں آشچر ہو گیا پرتکٹی ہمیں سلب درک کر دیکھی پر ہی انچند سر چاہت نجی آرام باد دے انام سچے چلتی آمدی جامات اسلام شکایت کر سو سبسار کرتے اور پریتھتے شانتی کرتے مہیل ادے ہرشنر بوسی پرشنسا کریں جی مادمے اسلام جو ناری اسادار مریادا پردان کرتا ترا ہوتا ہے ایک ہی انتراؤ جسب پرشنسا ہجرتا ان ست آپ پورا خودباٹی آمدیا باگلہ ڈٹ ارگ یہ ٹھکانے شنتے پہ فون کرن four one six four one o six five two two یہ نمبر four one six four one o six five two two آج کے ہمان آلہ تعالی گنابل یہ بھی آلوک حضرت مسیم کی مہنہ تعالی گنبل کچھ ستی منڈل سٹھ پریچ سب چیز سٹھک پریچر قرآن شرف تھی محمد مستفا صلاح میے تک قرآن شرفے قرآن شرفے آللہ تعالی اگنک اس سوندر سوندر نام برننا ریسے ہمیں آج کے آپ سامنے مطلب تینٹی گنباچک نام آلر تینٹی گنباچک نام بارے کی کچھ کتنا چاہیے قرآن شرف دھارابک انوجائرتم اللہ تعالی گنباچک نام ایسے سا ہل آل راہمان آ رہمان گنٹی بنل جی یہ بولتے ہیں تھی یہ بلا ججاچ اصیم داتا شبدٹی ایمن ایک جن دیا کر بوجھائے جار دیا سارا جگت کے پرت پرانی جگت اور بست جگت ابھی مانحمان کارو چیشا سادنا کرم بنیمکل سر کرمان شبدٹر دیا پرایگت بستت ابھیشن کرکم ایک جن جن دینی کارو کرمچا چار مانشی بمست کچر پر سی پر لک رکھے جنس کچھ بوستا کریں سمست کچھ دان کرم ایک جن ات کے بلا ہے راہمان ایک اداہن دل جنسٹا پریشک ہو جلو سورجر آلو ہمرکار پرایو اور پرتکٹ بستور جیونے سورجر آلو درکار ہے کنٹر آلو لابھ کرمکی ہم چاہیا تر ہمر آگے آللہ تعالی ہمر آلو سرٹی کرکر انس سی دان کر اجاچھا مانس چھنا چڑائے تھی بلا آل رحمان ارپر اللہ تعالی آ گنر کتا سیریال انوائٹ ہل آر رحیم آر راہیم ہومن ایک جن دیا کرنی مانشر کرم جڑت اور جنہیں مانشر کرم بنیمیر پورسکارمفل کے بہ گنے بڑھائی دیں جو ایک ہمیں سورداہن دیم سور آلوکر اداہر دی جن چاشی ایک جن کب سے سورجر آلو بات ان کاجی لگائے محنت کا سامل کر سکے جب بیج بپن کر تک ایک بج تھی آللہ تعالی بہ گی اور دان کرت شت بیجت ہے یہ رم جن کرم فل دان کر بہ گنے بڑے جارے گنٹا کارو کرمات ایک جن کے بلا ہے آل رحیم تھی ہمارنا پاس جو آر رحمان خدا جنہیں اجتھ بھا یہ رکھے سے ہمان انوجائن کاجے لگابا اور پرچار سنگھے جڑت تک তখন আমরা বহুগুণে সেখান থেকে বিনিময় হিসেবে আল্লাহ তালার দেওয়া পাবো এরপরে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালার পরবর্তী যে নামটা আসে গুণবাচক নাম সেটা হলো রাব যিনি প্রতিটি বস্তুকে ও প্রাণীকে তাদের নিম্ন পর্যায় থেকে ক্রমোন্নতি দানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় থাকেন এই রাব শব্দের সংজ্ঞার মধ্যেই সকল প্রাণী জগতের پدت سمرتھن پا جائے راب ہلین ایم ایک جن است جنہیں پرب جنہیں منی جنہیں سرتا جنہیں اور کموتی دان کریں پریپنتا دان کریں راب شبد بھی بوجھان ایک اداہر دیتے پڑی جن کرپینٹر جن ایک چیئر تری کرار کتا بھابن پلان کریں جو ایک چیئر تیری کر تک سروپرتمار چلے جائے ایک جیبنت گاسر دیکھ سی گاسٹے کا کاٹین سیکھ کے پلامبار تیری کریں سیٹ کے بھنگے شت شت پر کھو کاٹین کھو چڑے کھو ہولڈ کرمرت ہے دھار جن ایکپن پر چلے آسے ایک چیئر پر چلے آسے تک یہ جن سرٹی کریں تھی بلا راب اتحب راب شب تک شروتا لائن ایکلیکم السلام আমি আব্দুল্লাহ বলছি জাপান থেকে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ সাহেব আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য কেমন আছেন আপনি একদম ভালো আছি আপনার প্রোগ্রাম খুব ভালোভাবে শুনছি আওয়াজ আপনি মাঝখানে শুনতে পাচ্ছেন হয়তো তো এটা একটা ভালো সিস্টেম আমি জাপানেও যারা বাঙালি আছে না তাদেরকেও আমি এটাকে নিশ্চয়ই করে বলবো অবশ্যই তো জি বলুন سب پور لائن پیش امام ماہدیہ لکھ پبت قورنے جو کبھی لکھے اشن السلام علیکم دھنیہ جناب سائفل اسلام صاحب ہمیں حضرت امام محدود ایک کبھی ادت کرچی ایسے خریشان گن ایس یہ دیکھ کے ستیہ آلو دیکھ ستیہ پت لب کر جت سوندر سب تو کون آنجیلے تھے دیکھاؤ متاروپے سر تک سرن کر یہ سر ٹکیو نا کتک میتھار سنگے پرم کر ستر سنگے تو کچھ کاج دیکاؤ کچھ تو کھدا کے ہے لوک سکل کچھ تو کھداروں لجاشیل ہاؤ دنیا بوک چرنت نے ہی بندا یہ دنیا اچرستھائی نئے ہے بند یہ تو جائگا نئے بندرا کہو تو یہ بندرا کون دن اہ پرنت کون مانس یہ ستیہ کے پائے جار خبر ہی نہیں یہ آلور تر یہ بندر پر فورکانے آپ آشچر پربھا اور کارکرتا جار سیٹ پراڑا پرمک ہمارے شن یہ منورم سان کتا ہمارے شن سے سوندر چہرار برننا آخری جدی نئی تھا تو کان ہی جتھ تو نہتھ دورسامین حضرت امام میدلام کرچی اردو کب بنار ٹرانسلیشن دھنیہ واد محمد آمد تپو سا آبدل صاحب آپ نے جھلک پلین بوشتے یہ درنر جنس ہمیں سنوجن کرو آشا کریں اُن ساہے کے کا مہان آللہ تعالی جو گناگل آپ سامنے تلے درنس ہم جگت اُن آللہ تعالی استندے اکشن کرنا مانگ اکچولی کی بھا تا کے چی چنتے پڑے اللہ تعالی تو چرنت مانس تو چرنت نہ آلہ تعالی تو چرستی دا چرجیو جیبن داتا مانشر جیبن تو چرست ندھکار تو مانوی دستی بنگی مہانالا کے چنتے پڑواد برتمان جگہ آسلیک دور سر جا رہا ایک مہا ہلستل ہڑے چلتے مسلمان کیمسلمان خیشٹان کی اخسٹان سب کماگت بہل امشے آللہ تھی دورے سر جائے کچھ ارسے ساتھ آللہ دیکھ کے آپ فری آساروں ایک آنڈارکارینٹ پریتھ آمد ایجامت مادمے دکھتے ہوتے تو جگہ جگہ جن آلر پریچت آللہ گنابلیا آلر گنابل مانشر پریکٹیس جہاں ساگے کمے جائے تک اللہ تعالیج سے کم کمان اوستا کے کم بردمان اوستار دیکھ کے پریتن کریں یہ گنٹا اللہ تعالی آل رحمان جو گن شبدے اجاچیت دادا سی ڈیویشن بھی ڈیپارٹمینٹ تعالیشن تین وس جگت لکھے جیمن دیکھی سورجر آلو بات یہ سمست پر ہی اٹارے جو ہے جگت آدھات جگت جو بلا آ جگت کے مدد جہاں ادھکنیمے سے اتپا تھا پرا چاچل تھا تخ آللہ تعالی یہ رحمانیات ڈیپارٹمنٹ اللہ تعالی نبوتر کریں جگہ جگہ یہ سنگھ بوشی جہاں آپ پر تک جان مانس چنتا درکار جو بست جگت کے مدد جہاں دیکھی کو سنگاتی ابو پڑے گی تک سے سرکار جن سا اباب دور کر تمنی بھا آرجیلٹ مجھے میٹریالسٹکلٹ اسپریچوٹ اب جگتے اللہ تعالی یہ جو گن رحمان سے دھنیہ جدی رحمان گنیرہ تعالی حضرت محمد صلاح اللہ مرئت پاٹیاسین اور شرعت ادھینے شرعت پنرجیبر تعالی امتی نبی پرن کرزرت مرزا گولام محمد کارگی یہ مسلمان مدد বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন তৈরি করেছে যে অ্যাকচুয়ালি খাতামান না বিএনের ব্যাখ্যাটা কি আমি জনাব নিজামুল হক সাহেবকে সেই ব্যাপারে কিছু রিফ্লেকশন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মাদুহু ওয়া নাসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম شیشستان دستمینکرانت سروسمت آکیدا سرداردو آلم حضرت محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم پبتر قورن انوجائن اور پرسد حادث انوجائے حضرت آدم علیہسلام سو ختم چلین ختم نوبت اور کل ہوئی اشلا لب کرزرت آدم آلام سہ ایک لکھ چبیس ہزار متانک چبیس ہزار نبی رسول امتے محمد سروسمت مت اور آکیدا تن ابکاش نہیں تماؤ سروز سیكت ہزر پاک صلی اللہ علیہ وسلام نجے کے آخر المبیادی بلی گوشنا کر سیز امت سرو سروز مانگت ایمام بزرگان اور ہاکانی اولا ما کتامان لون اب ارتھ کریا گیا کون اردر اوپر تہارا یقمت پوشن کرا بھا تلائیا دیکھار ایکانت پر یہ امتے آخری جامان ابشم مان حضرت مادیسلام نبیسا پستلام سوسپش آکیدا تعداد گرتھا لکل شیشست بزرگان جگ ہوئی آر کر چود شتابی پرستتر جنمستان بس آرب ہندوستان پاکستان ترسک اسپین اتنی سمست پہ چڑیا بزرگان مدد رویہ حضرت آئشہ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابدیک کتیبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایمان علی کاری رحمۃ اللہ الہ حضرت محی الدین ابنول عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبدال قدر ضلعانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الکریم ضیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے حضرت عبد الوحف سرانی رحمۃ اللہ علیہ ہے علامہ ابن خالدون رحمۃ اللہ علیہ مزدد الف ثانی حضرت احمد سر ہند رحمۃ اللہ علیہ ہے حضرت ظفر صدق رحمۃ اللہ علیہ ہے حضرت مولانا ضلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے حضرت سید و والی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے مولانا عبد الحائی لکھنوی پکی آگل سنگے سنگ کر دیں تمام سر ایک لکھے جی تمہارا حضرتب اللہ حضرت کرتی آپ سے حضرت آئس رضی اللہ اکتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمان ہمارے نبی نا لہ پہ ایمنائی جنہاری جا سمندے مہیشی نارتی ہوں روپ مادوری کے جانے ہر آلو مسلمان آکاشن چا دم چاد آل قورن تلنا تہار نہیں کتاؤ درائے چر دشٹی فیرائےمن کرتل پبتر بانحمان چر بسنت ہاسیا اٹھے جی تہارتی شرط مت شوا نہیں شوبا نئی تو بغان تر مت کگان تلنا تو نہیں ہمار پاک کالام ہوکنا مس آسمان سے ہوکنا شم بتخسان اللہ مانو کتا کی بلتا سمان ہے ہوتا قدرت ہی تھا ہمیشہ رب فریشتا جارمپے سدائی کرگنتائمت مانس کی بانتار چھٹکیٹر ایکٹی پاؤ تو بانا پے نہانس کبو تھی بولنا ستر آلو بانا کی مانس تبو اہ مانشرا گاؤچ تو مہیما مہان بارت آلار سنجت کر جبان تھلان کچھ گرانت مار کھدار سمان ان کے بان کٹھن کفر تر کچھ تو کھدا کے بھیا کر کرنا بھیشن میتھاچار اللہ ایک اور یہ جدی اگیار تھی آپ ہدے کن شرکے ات ادکار اجنتارے پداکی پدا کی پڑ تمارلر پھر پت پہ کرو تھا جد کچھ خودار ڈر ہمار کی باس نصیحت کر جی کو پوتر ہردے جن کو پوتر ہدا جان کر بان تہارے دنیہباد محمد آمد تپو صاحب آک صاحب آپ فری آسیں مہان آللہ تعالی یہ جو مہابش سب اب دیر سمجھنس اب یارس پڑے مانو جاتی سرجان بولے پریتھ نام گرہٹر بس ہو پر ستر لکھ بچر بس مان مانو سب بات سات ہزار بچر اور ہمارا ایکانتکال شیش ایک ہزار بچر مدد آئی تو اللہ تعالیمت پبتر کرنے پر سب چیز سہج اور سب چیز سوسپش ایک گرتھ سورس کرن شرف سے کرن شرف اللہ تعالی بول ہمیں مانش کے سیشٹی کر ہمار ابادت مانس اور جین دوارے یہ مانس انسان بولتے سادارن مانس اور اساد مانشر مانس نیچر شران یہ دو مینا ہو سکل کے ہی اللہ تعالی تر سارت سیبادت شبدی جو ڈکشناری مین اور ڈکشنارش جن ان کوچر سپ گرہن کربار اسٹام ایک سیلبین سی سیلر مدد جی آپ نام آپ ٹھیکانا جا کچھ لکھا تھا ایکزرپ سیل کے پرس کرگزن سپ گرہن کر یہ کہاشائیں بولت یہ ٹیکنیکیل مین ہل آلر گنے گناانت ہوا ہل مان جیوش شنا مرو بھومی ہل بےکار مان سڑی